حضرت ابو بکرا رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے کہ سورج کو گرہن لگ گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بالائی چادر کو گھسیٹتے ہوئے نکلے حتیٰ کہ مسجد میں پہنچے لوگ بھی آپ کے پاس جمع ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دو رکاتے پڑھائیں جب گرہن ختم ہو گیا تو آپ نے فرمایا سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کی دو نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ ان کے گرہن کے ذریعے سے اپنے بندوں کو ڈراتا ہے انہیں کسی کی موت و حیات کی بنا پر گرہن نہیں لگتا چنانچہ جب تم ایسی صورتحال دیکھو تو نماز شروع کر دو حتیٰ کہ گرہن ختم ہو جائے یہ آپ نے اس لیے ارشاد فرمایا کہ اس دن آپ کا بیٹا حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ نے فوت ہو گیا تھا تو لوگوں نے اس بارے میں یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ گرہن ان کی وفات کی وجہ سے لگا ہے سنن نسائی حدیث نمبر ایک ہزار چار سو بانوے